حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت سے منقول ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگ پایا اور وضو کیا اپنی ہتھیلیاں تین دفعہ دھوئیں پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا پھر چہرہ تین دفعہ دھویا پھر دائیں بازو کوہنی سمیت تین مرتبہ دھویا پھر بائیں بازو بھی اسی طرح دھویا پھر اپنے سر کا مزہ کیا پھر اپنا دایا پاؤں ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھویا پھر پاؤں اسی طرح دھویا پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر کھڑے ہو کر دو رکاتے اس طرح ادا کرے کہ ان کی ادائیگی کے دوران میں اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو سولہ